اور اگر تمہیں دشمن کا خوف لائق ہے تو کھڑے کھڑے یا سوار ہونے کی حالت ہی میں نماز پڑھ لو پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جس سے تم پہلے ناواقف تھے